کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے